اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کہو الحمدللہ اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے